كيف تكفرون بالله وكنتم ثم ثم ثم يميتكم يحييكم ترجعون تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تم پر موت طاری کر دے گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گی استفام بمانا تعجب انکار اور توبیق ہے اور خطاب انہی کافروں کو ہے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ حیرت ہے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے پھر تمہاری عمریں پوری ہونے کے بعد تم پر دوبارہ موت طاری کرے گا پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تقوا کی راہ اختیار کرتے اللہ پر ایمان لاتے اس کے عذاب سے ڈرتے اور اس کے ثواب کی امید کرتے حالانکہ تم بے جان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اپنی قدرت اور اپنے خالق ہونے پر ایک دوسری دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اسی طرح اس نے تمہارے لیے زمین اور اس میں موجود تمام نعمتیں پیدا کیں اور پھر آسمان کو پیدا کیا